الباب التاسع والخمسون وثلاثمئة باب كراهة رد الريحان لغير عذر بغير عذر کے خوشبو کا هدیہ واپس کرنے کی کراہت کا بیان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرض عليه ريحان ريحان فلا يرده فإنه خفيف المحمل طيب الريح رواه مسلم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس پر کوئی ریحان یعنی خوشبو پیش کی جائے تو وہ اسے واپس نہ کرے اس لیے کہ وہ غیر وزنی یا ہلکی پھلکی چیز ہے اور اس کی مہک پاکیزہ ہے مسلم وعن انس بن ان وسلم كان لا يرد حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے بے شک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو کا ہدیہ رد نہیں فرماتے تھے بخاری